تین بنیادی باتیں اس پر امید رویے اور سلوک پر قائم رہنے میں جو باتیں معاون اور مددگار بنتی ہیں ان میں درج ذیل تین باتیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ لوگ زمین پر بسنے والے انسان ہیں پرو والے فرشتے نہیں ہیں اور نہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے انہیں تو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے اب اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو سارے ہی انسان خطا کار ہیں اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو ان کے باپ آدم سے بھی گناہ سرزد ہوا تھا وَلَقَدْ إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ آیت نمبر 115 ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا پھر ایسی حالت میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ ٹھو کر کھائیں اور پھر اٹھ جائیں غلطی کریں اور پھر راہ راست پر آ جائیں ہمارے لیے بس یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اللہ کی گرفت سے ڈراتے رہیں اور ان کے سامنے اللہ کی معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھیں حقیقی عالم وہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتا اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ نہیں بناتا یہاں ہمارے لیے اللہ کی یہ بات کافی ہے جو تو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یکفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم الزمر آیت نمبر 53 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور و رحیم ہے دیکھو میرے بندو کہہ کر اللہ کس طرح لوگوں کو اپنے سے مانوس کر رہا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اپنی مقدس ذات سے انہیں نسبت دے کر اپنی بارگاہ کا قرب بخشتا ہے اور سارے گناہوں کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ گناہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں لیکن اللہ کی بخشش ان سے بھی عظیم تر ہے نمبر دو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر پر فیصلہ کریں دل کے بھیدو کی بات اللہ کے حوالے کر دیں پس جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم اس سے اس کی ظاہری حالت کے پیش نظر مسلمان تسلیم کریں گے اور اس کے دل کے بھیدو کو اللہ اللہ کے حوالے کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں پھر جب لوگ اس کلمہ توحید کو تسلیم کر لیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے مگر اسی کلمہ کے حق میں اور ظاہر کے علاوہ باقی باتوں کا حساب ان سے اللہ لے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے ساتھ جن کے باطنی نفاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو معاملہ کرتے تھے ان کے ظاہر کے مطابق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام احکام کو جاری کیا حالانکہ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے چالے چلتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ ان منافقوں کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے ان کو قتل کر دینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے اندیشہ ہے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں نمبر تین ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کا باطن نیکی اور خیر کے جذبے سے خالی نہیں ہوتا اگر جو اس کا ظاہر معصیت اور قبائر میں ڈوبا نظر آئے اور یہ معصیت چاہے کتنی ہی بڑی ہو ایمان پر خراشیں لگا رہی ہو نقصان پہنچا رہی ہو لیکن ایمان کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتی جب تک کہ ان کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے اقتدار کو چیلنج کر کے یا اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا کر یا اس کے عوامر اور نواحی کو بے وقت سمجھ کر ان کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوا ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے لیے بڑے نرم دل تھے معصیت کے باوجود ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھلا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسی طرح شفقت کی نگاہ ڈالتے تھے جس طرح طبیب مریض پر نگاہ ڈالتا ہے اس طرح نہیں دیکھتے تھے جس طرح پولیس مجرم کو دیکھتی ہے ایک قریشی نوجوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت چاہی صاحب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کی اس جرت پر بفر گئے اور چاہا کہ اسے سزا دے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہی موقف اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور کہا کیا یہ بات تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو نوجوان نے کہا میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو بخدا میں ماں کے لیے یہ بات کبھی نہیں پسند کر سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی سوال اس کی بہن پوفی اور خالہ کے بارے میں کیا ہر سوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کیا تم اسے پسند کرتے ہو اور وہ ہر بار یہی جواب دیتا میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو بخدا میں یہ پسند نہیں کرتا اس کے اس جواب پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے اوپر رکھا اور دعا کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو برائیوں سے محفوظ کر دے اس کے بعد وہ نوجوان اس طرح کی کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا احمد تبرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور اس کے تئیں حسن نظر رکھا کہ اس کے باطن میں نیکی کا جذبہ پوشیدہ ہے اور یہ برائی عارضی طور پر اس پر غالب آ گئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ کا ذہن مطمئن ہو گیا اور یہ بات اس اس کے کے دل میں اتر گئی کہ زنا بری چیز ہے اسی ساتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس آدمی نے کبھی بھی معاشرت کا ارتکاب نہیں کیا پھر تو وہ اسی بات کا اہل تھا کہ اس کے ساتھ سختی اور شدت کے بجائے نرمی اور رافت کا سلوک کیا جائے آپ کے سامنے یہ ایک مثال اور پیش کی جا رہی ہے یہ مثال اس غامدی خاتون کی ہے جو محسنہ ہونے کے باوجود زنا کی مرتکب ہو گئی تھی حمل ٹھہر جانے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری کر کے اس سے پاک صاف کر دے وہ برابر اپنے اس موقع پر قائم رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس خاتون کے لیے ایک نامناسب لفظ نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم اسے غالی دے رہے ہو بخدا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گھروں پر اسے تقسیم کیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی ان سب کو اپنے اندر سمولے گی کیا اس سے بھی کوئی افضل ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی سخاوت کی ہے مسلم ایک اور مثال لیجئے یہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے جو شراب نوشی کے روگ میں مبتلا ہو گئے تھے ایک سے زائد بار شراب پینے کی حالت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ہر بار ان پر مار پڑتی سزا دی جاتی لیکن شراب نوشی کی لت یا شیطان غالب آ جاتا پھر شراب پی لیتے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا جاتا سزا دی جاتی اس طرح کہیں بار ہوا یہاں تک کہ ایک بار جب انہیں شراب پینے کی حالت میں پکڑ کر لایا گیا تو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا بات ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو بار بار اسے لایا جاتا ہے باوجود یہ کہ پاپ جنی کو اپنائے ہوئے تھے شراب کے رسیہ بنے ہوئے تھے لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت بھیجتے ہوئے سنا تو خاموش نہ رہ سکے اور لانت کرنے والے سے کہا اس پر لانت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے ایک اور روایت میں ہے اپنے دینی بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو اللہ ہم کو آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے اس وسیع اور بڑے دل کو دیکھیے اس بڑے دل نے کیسے اس انسان کو اپنی شفقتوں کے سائے میں لے لیا اس کے بارے میں حسن ذر کا اظہار کیا باوجود یہ کہ وہ گناہوں میں لت پت تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت کرنے سے منع کیا اس لیے کہ اس سے اس کے اور اس کے اہل ایمان بھائیوں کے درمیان خلیج حائل ہو جاتی وہ ان لوگوں سے دور ہو جاتا اور وہ لوگ اس سے دور ہو جاتے اور پھر وہ شیطان سے قریب ہو جاتا اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بھرو معاشیت کے باعث اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا اگرچہ یہ معاشیت بڑی تھی اور بار بار اس کا اعادہ ہو رہا تھا لیکن اسلامی رشتہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھا یہ عام مسلمانوں سے جڑے ہوئے تھے اور عام مسلمان ان سے جڑے ہوئے تھے جو لوگ عام مسلمانوں کے تئی بدگمانی رکھتے ہیں اور گناہ گاروں کو اپنے اپنے حساب سے ساکت کر دیتے ہیں ان اس عمیق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو اور اس بلند تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے اسے لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو گناہوں کے باعث لوگوں کی تکفیر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ اگر غور و فکر سے کام لے تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ جن کی وہ تکفیر کرتے ہیں وہ مرتد نہیں ہے کہ ان کا قتل واجب ہو وہ دین کی حقیقت سے جاہل ہے اور ضروری ہے کہ انہیں اس سے آگاہ کیا جائے یا بری صحبت اور برے ماحول کے باعث وہ معاشیت میں لتپت ہو گئے ہیں ضروری ہے کہ انہیں اس سے بچایا جائے یا دنیا کے کام دھندوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں ضروری ہے کہ انہیں آخرت سے آگاہ کیا جائے اور آخرت کی یاد دلائی جائے نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے ورنہ اگر لوگوں پر صرف لعنت کی جائے تو اگرچہ وہ گناہ گار اور راہ راست سے بھٹکے ہی ہوئے کیوں نہ لیکن یہ لعنت نہ ان کی اصلاح کر سکتی ہے نہ انہیں خیر اور نیکی سے قریب کر سکتی ہے بلکہ یہ لعنت ان کو لوگوں سے اور دور کر دے گی لہذا اس سلبی موقف سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہ گار بھائی کے پاس جائیں اسے نیکی کی طرح بلائے دعائیں دے اور اسے اس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ شیطان کا شکار بن جائے ایک دانشور کا قول ہے کہ تاریکی پر لانت بھیجنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک شمہ جلا دو وہ راستے کو روشن کر دے گی یہی وہ نصیحت ہے جو میں اپنے پرجوش نوجوانوں مسلم بچوں کو کرنا چاہتا تھا ان کے لیے میرے دل میں محبت کا گہرا جذبہ ہے بڑی شفقت ہے اور اب میں اپنی بات خطیب الانبیاء شعب علیہ السلام کی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں ان ارید و الاصلاح الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب سرحود آیت نمبر اٹھاسی میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں